السلام علیکم آبجیکٹ اورینٹڈ پروگرامنگ کے نئے لیکچر میں خوش آمدید پچھلے لیکچر کا کچھ ریویو پچھلے لیکچر میں ہم نے سٹارٹ کیا تھا ممبر ٹیمپلیٹ سے ہمارے پاس ایک ٹیمپلیٹ کلاس ہے جو کہ ٹیمپلیٹ پیرامیٹر ٹی لے رہی ہے ٹائپ پیرامیٹر اس کے سارے فنکشن جو ہیں ممبر فنکشن جو ہیں وہ امپلسٹلی ٹیمپلیٹ فنکشن بن جاتے ہیں جو کہ وہی ٹائپ لے رہے ہوتے ہیں جو کہ کلاس کی ٹائپ پیرامیٹر ہے لیکن نیڈ ارائیز کر سکتی ہے کہ اس ٹیمپلیٹ کلاس کا کوئی ممبر فنکشن خود سے ایکسپلسٹ ممبر ٹیمپلیٹ ہو اور جو کوئی اور ٹائپ لے رہا ہو اور وہ ہم نے پچھلی دفعہ کیس دیکھا تھا کہ کمپلیکس کی کلاس تھی ٹیمپلیٹ کلاس تھی اور اس کا کاپی کنسٹرکٹر تھا جو کہ آف کورس جو پیرامیٹر لے رہا ہے وہ کمپلیکس ٹیمپلیٹ ٹائپ کا پیرامیٹر لے رہا ہے ہم نے ایک کمپلیکس فلوٹ کی کلاس بنائی ایک کمپلیکس ڈبل کی کلاس بنائی اور کمپلیکس ڈبل کی کلاس کو انیشلائز کرا رہے تھے کمپلیکس فلوٹ کی کلاس سے اور وہاں پہ کمپائلر ہمیں ایرر دے رہا تھا so we needed a copy constructor that takes a parameter of a different complex type so there was a need کہ ایک ٹیمپلیٹ کلاس کا ممبر فنکشن ایک خود سے ایکسپلسٹ ٹیمپلیٹ فنکشن ہو جو کہ ڈفرنٹ ٹائپ پیرامیٹر لے رہا ہو اس سے جو کہ کلاس ٹائپ کا ٹیمپلیٹ پیرامیٹر اور اس نیڈ کی بیسس کے اوپر ہم نے ممبر ٹیمپلیٹ ڈیفائن کیا تھا اس کے بعد ہم کلاس ٹیمپلیٹس پہ چلے گئے اور کلاس ٹیمپلیٹ کی اسپیشلائزیشن کے آ گئے ہم نے ایک کلاس ڈیفائن کی تھی ویکٹر جو کہ ٹائپ پیرامیٹر ٹی لے رہی تھی اور اس کا ہم نے تھوڑا سا کوٹ دیکھا تھا کوٹ ٹھیک کام کر رہا تھا اگر آپ vector vector float vector character وغیرہ کی ٹائپس بنا رہے تھے لیکن ہم نے دیکھا جیسے ہی ہم نے ویکٹر کریکٹر پوائنٹر کی کلاس انسٹینشیٹ کی اس سے بہیویئر انڈیزائربل ہو گیا انڈیزائربل ان دا سینس کہ جو ڈیٹا ممبر ہیں اس کے C strings they are not being managed by the vector class itself ان کی memory management outside the class ہو رہی ہے یہ انڈیزائربل بہیویئر تھا سو ہم نے اس کا سولوشن جو نکالا وہ یہ تھا کہ ہم یوزر اسپیشلائزیشن ڈیفائن کریں اسی ویکٹر کلاس کی کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کے لیے اور وہ اس کے ہم نے ممبر فنکشن دیکھے کیا ہونے چاہیے کیا نہیں ہونے چاہیے based on single criteria that dynamic memory allocation اور memory management should be done by the vector class itself so اگر ہم نے ایک کلاس ٹیمپلیٹ ڈیفائن کیا ہے لیکن فار سم اسپیسیفک ٹائپ اس کا بہیویئر ڈیزائربل نہیں ہے یا جنرل ٹیمپلیٹ کے بہیویئر سے تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے تو ہم نے ایک سولوشن دیکھا کہ ہم اس کی یوزر اسپیشلائزیشن کریں یہاں سے آگے اس لیکچر میں دیکھتے ہیں ممبر ٹیمپلیٹ اس کو تھوڑا سا ریوزٹ کرنا چاہوں گا میں پچھلے لیکچر میں جو ایگزامپل دی تھی کلاس ٹیمپلیٹ کلاس ٹیمپلیٹ کے بیچ میں ہمیں ایک ایکسپلس ممبر ٹیمپلیٹ کی ضرورت پڑ گئی تو ہم نے ممبر ٹیمپلیٹ لکھ دیا میں اس لیے اسے ریوزٹ کر رہا ہوں کہ کہیں یہ امپریشن نہ پڑ جائے کہ ممبر ٹیمپلیٹ صرف کلاس ٹیمپلیٹ میں ہی ہو سکتا ہے ممبر ٹیمپلیٹ ایک آرڈینری کلاس میں بھی ہو سکتا ہے اور اس کی اگزامپل آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہم ایک کمپلیکس سیٹ کی کلاس بنانا چاہ رہے ہیں اس سیٹ کے ممبر کمپلیکس آبجیکٹس ہوں گے ہمارے پاس کمپلیکس کی کلاس تھی ٹیمپلیٹ کمپلیکس کی کلاس تھی جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی سو so, اس کمپلیکس سیٹ کی کلاس کے ممبر جو ہیں وہ کمپلیکس اینٹ کمپلیکس فلوٹ کمپلیکس وغیرہ کافی سارے جتنے کے ہم بنا سکتے ہیں وہ بنا کے اور اس کمپلیکس سیٹ کا ممبر بنانا چاہتے ہیں تو دس از دی نیٹ اس کے لیے کوڈ آپ کے سامنے ہے کلاس کمپلیکس سیٹ اس کا جو پرائیویٹ ڈیٹا ہے وہ اس سے ہمارا کنسرن نہیں ہے کہ کیسے وہ اسے امپلیمنٹ کر رہا ہے لیکن ہمیں پتا ہے کہ اس نے کرنا کیا ہے اور کرنا یہ ہے کہ اس سیٹ نے ڈفرینٹ کمپلیکس ٹائپ کے آبجیکٹ جو ہیں اسٹور کرنے ہیں اپنے آپ میں تو اس کے لیے ہم ایک ممبر فنکشن ایڈ کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ ایڈ کہ کمپلیکس آبجیکٹ کو ایڈ کرے اس کمپلیکس سیٹ میں so we need a member function add کا ہے اور اس کی ریٹرن ٹائپ جو ہے وہ بولین اور وہ اس لیے کہ اگر تو یہ کمپلیکس آبجیکٹ جو کہ سیٹ میں ایڈ کیا جا رہا ہے اگر تو یہ پہلے سے موجود ہے تو وہ سیٹ کا ممبر نہیں ہوگا تو اس کیس میں ہم فالس ریٹرن کر دیں گے اور اگر یہ سکسیسفلی سیٹ کا ممبر بن گیا ہے تو ٹرو ایڈ کر دیں گے سو so ایڈ اور جو اس کا آرگومینٹ ہے وہ کمپلیکس ٹی ریفرنس ہے کمپلیکس ٹی ریفرنس کیوں یہ ٹیمپلیٹ فنکشن بنایا ہے ہیٹر اس کا لازم بات ہے ہوگا ہی ہوگا why complex T why not simple complex اگر تو ہم صرف کمپلیکس اس کی ٹائپ رکھیں اس کے آرگومنٹ کی پیرامیٹر کی ٹائپ رکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کمپلیکس سیٹ جو ہے یہ صرف اسی ایک کمپلیکس ٹائپ کے جو کہ آرڈنری کمپلیکس کی کلاس ہے یا ٹائپ ہے صرف اسی ایک ٹائپ کے آبجیکٹس کو اس سیٹ کا ممبر بنا سکتا ہے ہماری اوریجنل ریکوائرمنٹ تھی کہ complex int complex float complex double complex long یہ سارے کے سارے کمپلیکس جو ہیں اس سیٹ کا ممبر بن سکیں اسی لیے ہمیں ہماری ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ ایڈ کا فنکشن جو ہے یہ ممبر ٹیمپلیٹ ہو اس لیے اس کا آرگومینٹ جو ہے وہ کمپلیکس ٹی ریفرنس ہے کہ کوئی بھی کمپلیکس کی ٹائپ جو ہے وہ ایز این آرگومنٹ آ سکتی ہے اور وہ اس سیٹ کا ممبر بن سکتی کوڈ ہم نے اس کا نہیں دیا صرف کمنٹ لکھا ہے کہ یہ جو آرگومنٹ آیا ہے اس کو سیٹ میں ایڈ کر دیا جائے گا تو this is the need look looker this example now ہم کمپلیکس انٹ کا ایک آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں آئی سی کے نام سے اور اسے انیشلائز کر دیتے ہیں ٹین اور فائیو سے real part is ten and imaginary part is five اسی طرح کمپلیکس فلوٹ کا ایک آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں ایف سی کے نام سے اور اسے اپروپریٹ ویلو سے انیشلائز کر دیتے ہیں پھر کمپلیکس ڈبل کا ہم ایک آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں ڈی سی کے نام سے اور اسے اپروپریٹ ویلو سے انیشلائز کر دیتے ہیں اس کے بعد ہم کمپلیکس سیٹ یہ جو بھی ہم نے کلاس بنائی تھی آرڈینری کلاس کلاس جو ہے ٹیمپلیٹ کلاس نہیں تھی اس کا ایک آبجیکٹ کریٹ کر رہے ہیں کمپلیکس سیٹ سی ایس اور اس سی ایس کے اوپر ممبرز ایڈ کر رہے ہیں سی ایس ڈاٹ ایڈ پہلی دفعہ اس میں انٹ کا کمپلیکس آئی سی بھجواتے ہیں جیسے ہی کمپائلر یہ چیز دیکھتا ہے تو ممبر ٹیمپلیٹ ایڈ کی کاپی جنریٹ کرتا ہے انسٹینشیشن کرتا ہے کمپلیکس ان ٹائپ کے لیے اس سے اگلی line C S dot add F C اس ایڈ کے ذریعے اب ہم ایک کمپلیکس فلوٹ ٹائپ کا آبجیکٹ جو ہے ممبر سیٹ میں ایڈ کر رہے ہیں جیسے ہی کمپائلر یہ لائن کمپائل کرتا ہے وہ اس ممبر ٹیمپلیٹ ایڈ کو انسٹینشیٹ کر دیتا ہے کمپلیکس فلوٹ سے اسی طرح کمپلیکس ڈبل کے لیے ایک تیسری انسٹینشیشن ہو جاتی سو جیسے جیسے کمپائلر اس ایڈ میتھڈ کے لیے سورس لائنس کو انکاؤنٹر کرتا ہے ڈیورنگ دی کمپائلشن پروسیس ویسے ویسے وہ ممبر ٹیمپلیٹ کو انسٹینشیٹ کرتا جاتا ہے ان ٹائپس کے لیے فنکشن کال میں جو آرگومینٹ پاس کیا جا رہا ہے کمپائلر اس سے ڈیڈیوس کر لیتا ہے کہ کیا ٹائپ ہے اس ٹائپ کے حساب سے وہ ممبر ٹیمپلیٹ کو انسٹینشیٹ کروا دیتا ہے سو دس واز دی نیڈ اس کے لیے ہمیں ایک آرڈنری کلاس کیا ممبر ٹیمپلیٹ بنانا پڑا تھا اور اس نے کام کیا ٹھیک کام کیا سو ممبر ٹیمپلیٹ فنکشن کہیں پہ بھی ڈالا جا سکتا ہے آرڈنری کلاس میں بھی اور ٹیمپلیٹ کلاس میں بھی ممبر ٹیمپلیٹ ڈالا ابھی تک ہم نے جتنے ٹیمپلیٹ پیرامیٹرز دیکھے ہیں وہ آرگومنٹ جو لیتے تھے وہ کوئی ٹائپ ہوتی تھی انٹ ہو گئی فلوٹ ہو گئی کمپلیکس ہو گئی so template parameter type parameter تھے لیکن ٹیمپلیٹس جو ہیں یہ نان ٹائپ پیرامیٹر بھی ایز این آرگومنٹ لے سکتے ہیں جب بھی نان ٹائپ پیرامیٹر لیا جائے گا سی پلس پلس کے اسٹینڈرڈ کے تحت وہ non type parameter constant expression ہی ویلو کے طور پہ لے گا نان ٹائپ پیرامیٹر کو جو بھی ویلو دی جائے گی وہ ہمیشہ کانسٹنٹ ہونی چاہیے اور وہ اسے ایز اے کانسٹنٹ ہی ڈیل کرے گا ان ادر ورڈس کہ اسے کانسٹنٹ ایکسپریشن کی ویلو چاہیے اب وہ کانسٹنٹ ایکسپریشن جو ہے وہ لٹرل کانسٹنٹ ہے یا expression built of constant variables ہے دونوں کے دونوں چلیں اس کے کامن یوز کیا ہے نارملی ہم کلاسز میں اسے یوز کرتے ہیں اسٹیٹک میموری کی ایلوکیشن کے لیے انسٹیڈ آف ڈائنامک میموری اور بھی اس کے کافی سارے یوز ہیں آئیے اب ان نان ٹائپ ٹیمپلیٹ پیرامیٹر کی ایگزامپلس دیکھتے ہیں یہ ہم نے کلاس ایک آپ کے سامنے ارے کی بنانے کی کوشش کی ہے ٹیمپلیٹ کلاس اس کے پرائیویٹ پارٹ جو ہیں وہ T star P T R ہیں اور سائز کا یہ ڈیٹا ممبر ہے ارے کلاس یہ کر رہی ہے کہ جب بھی اس کا آبجیکٹ انسٹینشیٹ کیا جاتا ہے وہ ڈائنامک میموری الوکیٹ کرتی ہے اس سائز کے مطابق اور کام کرتی ہے یہ exactly ویسے ہی ہے جیسے ہم نے ویکٹر بنایا تھا تو آپ اسے سمجھیے بیسیکلی ویکٹر کی کلاس ہے جس میں جو اس کا کنسٹرکٹر دیکھیے single parameter constructor int S S میں جو ویلو ہے if it is greater than zero اس کے مطابق ڈائنامک میموری الوکیٹ ہوگی ڈائنامک میموری کا پوائنٹر جو ہے وہ data member P T R میں اسٹور ہو جائے گا اور یہ سائز آف دی ایرے اور ویکٹر بن اور پھر ڈائنامک میمری ایلوکیشن کے ساتھ جتنے بھی کانسیکوینس ہیں اس کے we will have to deal with that copy constructor چاہیے ہمیں اس کا ڈسٹرکٹر چاہیے کاپی اسائنمنٹ آپریٹر چاہیے لکھنا ہے جو ہمیں لکھنا پڑے گا کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب میں اس ایرے کی کلاس کو ٹیمپلیٹ کلاس کو انسٹینشیٹ کراؤں کسی اسپیسیفک ٹائپ کے لیے اور اس کا آبجیکٹ کریٹ کرنا چاہوں میں اس وقت بتا دوں کہ اس کا سائز کیا ہے اور انسٹینٹ آف ڈائنمک میموری اس کلاس کے لیے جو میمری ہے وہ اسٹیٹیکلی کمپائل ٹائم پہ الوکیٹ ہو جائے دس از دن یہ دیکھیے اس ایرے کی کا کنسٹرکٹر جو ہے ڈائنامک میموری ایلوکیشن ہو رہا ہے یہ کوڈ پہلے آپ نے دیکھا ہوا ہے میں اسے ایکسپلین نہیں کروں گا P T R is equal to new T size this is dynamic memory allocation let's move on to new یہ دیکھیے یہ اب مین پروگرام ہے جس کے ذریعے میں آبجیکٹ کریٹ کر رہا ہوں ارے کریکٹر ٹائپ کا اس کا سائز ٹین رکھ رہا ہوں جو سیکنڈ لائن ہے اس میں میں ارے انٹ ٹائپ کا آبجیکٹ کریٹ کر رہا ہوں آئی ارے کے نام سے اس کا سائز پندرہ رکھ رہا ہوں اور تیسری لائن میں ڈبل کے لیے میں آبجیکٹ کریٹ کر رہا ہوں ڈی ارے کا اور اس کا سائز ٹوینٹی رکھ رہا ہوں ان تین سائز کے لیے اس ارے کی کلاس کی انسٹینشیشن ہوگی کریکٹر انٹ اور ڈبل کے لیے اور اس کا کنسٹرکٹر جو ہے جب وہ کال ہوگا تو ڈائنامک میموری ایلوکیش ہو جائے گی دس پندرہ اور بیس کے لیے تینوں آبجیکٹس کے لیے this is an alternative solution میں اسی کلاس کو ماڈیفائی کر رہا ہوں اور میں نے ایک نیا ٹیمپلیٹ پیرامیٹر ایڈ کر دیا ہے int size A double R S I Z this is a non type parameter اس پیرامیٹر کی ٹائپ انٹ ہے اس کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی ویلو آ رہی ہے value ten fifteen whatever is the value this is meant by non type parameter اب کلاس کا کوڈ دیکھیے اس کا پہلا ڈیٹا ممبر ہے کانسٹ انٹ انڈرسکور سائز کے ارے کا سائز کیا ہے دوسرا پیرامیٹر دیکھیے instead of a T star T asterisks ہم نے یہاں پہ اسٹیٹیکلی میمری ایلوکیٹ کرا رہے ہیں type T P T R is the name of the array اور with in square brackets A R R S I Z E template parameter array size کا کیونکہ ہم نے ابھی کہا تھا کہ non type parameter constant expression ہونا چاہیے اور یہاں پہ اب پی ٹی آر میں جو سائز دیا جا رہا ہے وہ ایرے سائز دیا جا رہا ہے وچ از اے کانسٹنٹ ایکسپریشن اس لیے اب ہم اس نوٹیشن کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ کو پتا ہے جب بھی یہ نوٹیشن یوز کی جا رہی ہے اس کا مطلب ہے میمری اسٹیٹیکلی کمپائل ٹائم پہ ایلوکیٹ ہو رہی ہے اس کا ڈیفالٹ کنسٹرکٹر دیکھیے اب کیونکہ میمری کمپائل ٹائم پہ ایلوکیٹ ہو رہی ہے اسٹیٹیکلی ایلوکیٹ ہو رہی ہے default constructor will suffice I don't have to write and overloaded constructor کہ جو بتائے کہ اس آبجیکٹ کا اس ایرے کا سائز کیا ہونا چاہیے تو جو اسٹیٹیکلی ایلوکیشن ہے اس کی وجہ سے اب میرا کنسٹرکٹر جو ہے وہ سمپلیفائڈ ہو گیا کنسٹرکٹر میں کیونکہ underscore size is a constant data member میں اسے ممبر انیشلائزیشن لسٹ کا سینٹیکس یوز کرتے ہوئے انیشلائز کر دوں گا ٹیمپلیٹ پیرامیٹر ارے سائز سے this is the benefit that I have gained اب اگر میں چاہوں تو مجھے ڈسٹرکٹر لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایکسپلسٹلی اگر میں چاہوں اور میری if this is the design decision I don't have to write copy constructor کیونکہ شیلو کاپی اور ڈیپ کاپی کا مسئلہ ہی ختم ہو گیا ہے same is the case with copy assignment operator اب یہ دیکھیے یہ وہی کوڈ ہے جو اب تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا میں وہی تین ایریز کے آبجیکٹ ڈکلیئر کر رہا ہوں لیکن ڈکلیریشن تھوڑی سی ڈفرنٹ ہو گئی ہے ٹائپ کا نام جو ہے اب وہ array with angle bracket character this is the first parameter of type parameter اس لیے کریکٹر دیا جا رہا ہے کوما سیکنڈ پیرامیٹر یا آرگومنٹ جو یہاں سے پاس کیا جا رہا ہے وہ ٹین ہے وچ از اے لٹرل کانسٹینٹ جو کہ پیرامیٹر انٹ ارے سائز میں جا رہا ہے ٹیمپلیٹ کے تو basically this line is instantiate array template for type character and array size ten اور اس کے لیے آبجیکٹ بنائیے سی ارے پچھلے سے ڈفرنس یہ ہے کہ مجھے سی ارے جو آبجیکٹ ہے اس کہ پیرنتھس میں یہ نہیں دینا پڑا کہ اس کا سائز 10 ہے یہاں پہ کمپائلر جب اس نے اس لائن کو دیکھا ود ان اینگل کیئر تو اس نے کمپائل ٹائم پہ جب کلاس ٹیمپلیٹ ارے کو انسٹینشیٹ کیا اسی وقت ارے 10 آ گیا اور اسٹیٹک میموری لوکیشن سو دوسری لائن جو ہے وہ آئی ارے انٹیریئر کا ارے بنا رہی ہے جس کا سائز پندرہ ہے اور پندرہ as a non type parameter constant expression کے طور پر پاس کیا جا رہا ہے same is the case with D array array of double جس کا سائز 20 ہے as a constant expression being given to non type template parameter so یہ ایک بڑا میجر بینیفٹ آ گیا نان ٹائپ ٹیمپلیٹ پیرامیٹر کا جس کی وجہ سے اب میں اپنی کلاسز میں جہاں پہ اگر مجھے میمری ایلوکیشن کی ضرورت ہے میں اسٹیٹیکلی کمپائل ٹائم پہ میمری ایلوکیٹ کر سکتا آئیے اب ایک دوسری اگزامپل دیکھتے ہیں نان ٹائپ ٹیمپلیٹ پیرامیٹر کی ہم اپنی کلاس جو ارے کی ابھی تک ہم دیکھتے آ رہے ہیں اس پہ ایک مزید ریکوائرمنٹ ڈال دیتے ہیں نارملی ہاں، کیونکہ ہم سی اور سی پلس پلس میں بات کرتے آ رہے ہیں تو ہمیں پتا ہے کہ اگر ارے ہے تو اس کا انڈیکس زیرو سے اسٹارٹ ہو رہا ہے ہم جنیرک ارے بنانا چاہ رہے ہیں کہ اس کا لوور انڈیکس کچھ بھی ہو سکتا ہے زیرو سے اسٹارٹ ہو ون سے اسٹارٹ ہو ٹو سے اسٹارٹ ہو کے سے اسٹارٹ ہو سو وی وانٹ کہ جب ہم اس اپنی نئی کلاس کا آبجیکٹ انسٹینشیٹ کروائیں تو اس وقت ہم بتا دیں کہ اس کا لوور انڈیکس کیا ہوگا دیٹ از یہ جو ارے ہے یہ سائز بھی بتائیں اس کا اور لوور انڈیکس بھی بتائیں کہ یہ زیرو سے لے کے سائز مائنس ون تک جا رہا ہے اس کی انڈیکسنگ ہو رہی ہے یا سیون تھرو اینڈ تک ہو رہی ہے سو ہم لوور باؤنڈ فکس کرنا چاہ رہے ہیں کمپائل ٹائم کے اوپر کورس رن ٹائم کے اوپر تو کرنا بڑا ایزی ہے آپ ایک اور ممبر فنکشن ڈال دیجیے یا آپ جو آپ کا کنسٹرکٹر ہے کنسٹرکٹر کو ایک پیرامیٹر پاس کر دیجیے لیکن وہ اب جو ہے لوور باؤنڈ کا چیک جو ہے وہ آپ کو ایز اے پیرامیٹر بھجوانا پڑ رہا ہے آبجیکٹ ڈکلیریشن کے وقت یہاں پہ ہم نان ٹائپ ٹیمپلیٹ پیرامیٹر کو اس کام کے لیے یوز کرنا چاہ رہے ہیں کوڈ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے اب ایک ارے کلاس تین ٹیمپلیٹ پیرامیٹر لے رہی ہے پہلا پیرامیٹر ٹائپ پیرامیٹر ہے کلاس ٹی دوسرا پیرامیٹر انٹ ٹائپ کا ہے جو کہ بتا رہا ہے ارے کا سائز کیا ہے اور تیسرا پیرامیٹر بھی ان ٹائپ کا ہے جو کہ بتا رہا ہے کہ اس کا لوور باؤنڈ کیا ہے all capital lower L O W E R جو کلاس کے ڈیفینیشن میں چینج آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک اور کانسٹنٹ ڈیٹا ممبر ایڈ کر دیا ہے const int L B lower bound کے نام سے اور اس کا جو کنسٹرکٹر ہے اس میں ممبر انیشلائزیشن لسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو underscore size data member ہے اسے انیشلائز کیا جا رہا ہے ٹیمپلیٹ پیرامیٹر ارے سائز سے اور ایل بی کا جو ڈیٹا ممبر ہے کانسٹنٹ ڈیٹا ممبر اسے انیشلائز کیا جا رہا ہے لوور سے سو so اس طرح ہم اس کا لوور باؤنڈ بھی سیٹ کر رہے ہیں اس ٹیمپلیٹ پیرامیٹر کے ذریعے سو so اسی طرح آپ سوچ سکتے ہیں کہ جہاں جہاں آپ کو ضرورت پیش آ رہی ہے لوور باؤنڈ اپر باؤنڈ کی یا اسی طرح کی اور چیزوں کی وہ آپ اب آپ نان ٹائپ ٹیمپلیٹ پیرامیٹر کے ذریعے اس چیز کو یوز کر سکتے سو لمٹ لیس پاسبلٹیز ہیں کہاں پہ یہ یوز ہو سکتی ہے کہاں پہ یہ یوز نہیں ہو سکتی ہے اور یہ دو ایگزامپلس میں نے آپ کو دی ہیں نان ٹائپ ٹیمپلیٹ پیرامیٹر یہ نان ٹائپ ٹیمپلیٹ پیرامیٹر جو ہیں یہ ڈیفالٹ ویلوز بھی لے سکتے جیسے آرڈینری فنکشن کے پیرامیٹر جو ہیں وہ ڈیفالٹ ویلوز لے لیتے ہیں اسی طرح یہ ٹیمپلیٹ کے نان ٹائپ پیرامیٹر جو ہیں یہ بھی ڈیفالٹ ویلو لے سکتے ابھی ہم نے ارے کی کلاس بنائی تھی اس میں ہم نے ارے کا size as a non type parameter pass کیا تھا اور جب ہم نے آبجیکٹ انسٹینشیٹ کیا تھا تو اس وقت ہمیں بتانا پڑتا تھا ارے کی ٹائپ میں کہ اس کا سائز جو ہے دس رکھا جائے یا پندرہ رکھا جائے یا بیس رکھا جائے سو so, اگر ہم ٹیمپلیٹ پیرامیٹر دے دیں سوری ٹیمپلیٹ پیرامیٹر کو ڈیفالٹ ویلیو دے دیں تو اگر ہم آبجیکٹ انسٹینشیشن کے ٹائم پہ سائز نہ بتائیں تو ارے کا سائز وہی ہو جائے گا جو کہ ڈیفالٹ سائز دیا گیا ہے کوڈ میں کوئی خاص چینج نہیں آئی ہے لیکن جو سیکنڈ ٹیمپلیٹ پیرامیٹر ہے اس کو ڈیفالٹ ویلیو ٹین کی دے دی گئی ہے اور اب یہ دیکھیے this is what has happened array کی کلاس میں ڈکلیئر کر رہا ہوں کریکٹر ٹائپ کے لیے اور اس کا سائز 15 ہے تو جیسے ہم نے پہلے سینٹیکس دیکھا تھا اسی طرح array with in angle care fifteen and the object is C array لیکن اگر مجھے کریکٹر ارے چاہیے سائز 10 کا تو آپ اسکرین کے اپنے لوور باٹم ہاف پہ دیکھیے آپ یہ سینٹیکس بھی یوز کر سکتے ہیں ارے with in angle bracket character only and the name of the object C A اب ہم نے سائز نہیں دیا compiler automatically non template type parameter جو ہے سائز جس کی ڈیفالٹ ویلو ٹین ہے وہ ڈیفالٹ ویلو لے کے سی ارے ایک کریکٹر ارے بنا دے گا جس کا سائز ٹین ہوگا so this is the benefit that we achieve اور پرنسپل وہی ہے جو کہ آرڈینری فنکشن میں پیرامیٹرس کو ڈیفالٹ ویلوز دینے کا اسی طرح سے ٹائپ پیرامیٹرز جو ہیں ٹیمپلیٹ کے وہ بھی ڈیفالٹ ویلو لے لے سکتے ہیں اگر ٹائپ پیرامیٹر ہے تو لازم بات ہے اس کی ڈیفالٹ ویلو کوئی ٹائپ ہی ہونی چاہیے اگین یہ سمپل سی چھوٹی سی اگزامپل آپ کے سامنے ہے کلاس کی کلاس ویکٹر ہے یہ ٹیمپلیٹائز یا پیرامیٹرائز کلاس ہے so with in angle brackets class T is equal to int اس کو انیشل ٹائپ جو ہے ہم نے انٹ دیتی ہے کلاس کی ڈیفینیشن ہم نے نہیں دکھائی ہے اس کی ضرورت نہیں ہے آپ پہلے دیکھ چکے ہوئے ہیں اب اس ٹیمپلیٹ کلاس کا آبجیکٹ کیسے انسٹینشیٹ کرنا ہے اگر تو ہم نے آبجیکٹ انسٹینشیٹ کرنا ہے ویکٹر کریکٹر کے لیے تو وہ جیسے نارمل کرتے ہیں vector with in angle bracket char کر دیں گے تو اس کی انسٹینشیشن کریکٹر کے لیے ہو جائے گی لیکن اگر ہمیں ویکٹر چاہیے انٹ ٹائپ کا تو اس میں جو سینٹیکس ہے وہ آپ کے سامنے اسکرین کے اوپر ہے vector angle brackets empty angle brackets angle brackets میں کچھ نہیں لکھا ہوا اور اس کے بعد آئیڈینٹیفائر اسکرین کی اوپر آپ لاسٹ لائن دیکھیے یہ ڈیکلریشن ٹینٹا ماؤنٹ ہے جو کہ لاسٹ لائن کے اوپر کمنٹس میں دیا ہوا ہے vector with in angle brackets and we اگر آپ یہی دے دیں گے ایم ٹی اینگل بریکٹس تو جو ڈیفالٹ ٹائپ ہے انٹ کی کمپائلر اس کے لیے اس کلاس ٹیمپلیٹ کو انسٹینشیٹ کر دے گا فنکشن ٹیمپلیٹس کے لیے ہم نے اگزامپل پہلے ہی دیکھ لی تھی دو لیکچر پہلے جب ہم نے فنکشن ٹیمپلیٹس پڑھ رہے تھے تو اس میں ہم نے پالیسی جو امپلیمنٹ کی تھی وہ اسی بیسس کے اوپر سو so, ٹیمپلیٹ کے پیرامیٹرز چاہے وہ ٹائپ پیرامیٹرز ہوں یا نان ٹائپ پیرامیٹرز ہوں دونوں دونوں کے ڈیفالٹ ویلیو لے سکتے ہیں ٹائپ کے ایشو کیا ہیں ٹیمپلیٹ کے ساتھ یہ میں پہلے بھی ذکر کر آیا تھا لیکن میں دوبارہ آپ کو اب سلائیڈس کے اوپر یہ دکھا رہا ہوں جب آپ کلاس ٹیمپلیٹ سے کوئی آبجیکٹ کریٹ کرتے ہیں تو جس ٹائپ کے لیے وہ آبجیکٹ انسٹینشیٹ کیا جا رہا ہے وہ ایک ڈسٹنکٹ بن جاتی ہے اور یہ ایگزامپل آپ کے سامنے کی ہم نے کلاسز دیکھی تھی جو کہ دو پیرامیٹرز لے رہی تھیں پہلا پیرامیٹر ٹائپ والا تھا اور دوسرا پیرامیٹر نان ٹائپ کا تھا اسی کو لے کے یہ دیکھیے ہم یہ ڈیکلشن کر رہے ہیں پہلی ڈیکلیریشن میں ہم ایک پوائنٹر ڈکلیئر کر رہے ہیں pointer to vector int of size syntax vector with brackets int comma ten angle brackets close asterisk I V one interior vector one اور اس کے بعد رائٹ ہینڈ سائڈ کے اوپر ہم ایک ڈائنامیکلی آبجیکٹ کریٹ کروا رہے ہیں اسی ویکٹر انٹ ٹین ٹائپس کا اور دوسری لائن میں ہم ایک دوسرا پوائنٹر ڈکلیئر کروا رہے ہیں اسی ایرے کی ٹائپ کا جس کا ٹائپ پیرامیٹر انٹ ہے لیکن اس کا سائز 15 ہے اور اس کے لیے ہم ڈائنامیکلی آبجیکٹ بھی کریٹ کروا رہے ہیں so now we have two pointers pointers ایک پوائنٹر کی ٹائپ جو ہے ویکٹر انٹ ٹین ہے اور دوسرے کی ٹائپ ویکٹر انٹ ففٹین ہے اب آپ کہہ سکتے ہیں ہیں تو ویکٹر دونوں کی انٹ ٹائپ ہے صرف سائز میں فرق ہے ایک کا سائز ٹین ہے دوسرے کا سائز ففٹین ہے تو یہ تو مجھے ایک ہی ٹائپ لگتی ہے لیکن کمپائلر کے لیے سی پلس پلس اسٹینڈرڈ کے تحت یہ دو ڈفرنٹ ٹائپس ہیں so vector int ten is a distinct type then vector int fifty اب اگر آپ ان کے پوائنٹرس کی ویلو کو اسائن کرنا چاہیں گے ایک دوسرے کو تو کمپائلر ایرر دے گا I V one is equal to I V two وہ کہے گا جی ایک آئی وی ٹو کی ٹائپ ڈفرینٹ ہے آئی وی ون کی ٹائپ ڈفرنٹ ہے میں ان دونوں کی ٹائپ میں یہ اسائنمنٹ نہیں کرا سکتا یہ اسائنمنٹ مس میچ ہے ایرر ہے so پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی بھی چینج کر دیں ان کلاس ٹیمپلیٹ کی انسٹینشیشن میں تو وہ ٹائپ ڈسٹنکٹ ہو جاتی ہے یہ بات میں آپ کو پچھلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ complex float is a different type then complex double یہاں پہ میں دوبارہ اس لیے آیا ہوں کہ یہ نان ٹائپ پیرامیٹر کی وجہ سے کہیں یہ کنفیوژن نہ ہو جائے کہ کیونکہ ٹائپ تو دونوں کی ایک ہے دونوں ہی ویکٹر انٹ ہیں تو سائز کی ڈفرنس سے کوئی شاید خاص فرق نہ پڑے لیکن سی پلس پلس اسٹینڈرڈ کے تحت یہ ڈفرنٹ ٹائپس ہیں تو ابھی تک ہم نے اگزامپلس دیکھی ہیں ٹیمپلیٹ کلاسز کی جو کہ ہم نے پچھلی دفعہ دیکھی تھی اب بھی دیکھی ہیں اور پچھلی دفعہ پچھلے لیکچر میں ہم نے ایک ٹیمپلیٹ کلاس کو اسپیشلائز کرایا تھا ویکٹر کی کلاس تھی اور اسے اسپیشلائز کرایا تھا کریکٹر پوائنٹر کے لیے اور آپ کو پتا ہے جو ہم نے یوزر اسپیشلائزیشن کی تھی اس پہ ہم نے کیا تھا template with in angle brackets ہم نے کچھ نہیں لکھا تھا اور اس کے بعد کلاس کی ورڈ کلاس کا نام ویکٹر کلاس کے نام ویکٹر کے بعد اینگل بریکٹس میں ہم نے ٹائپ دی تھی جس ٹائپ کے لیے اس کو ہم اسپیشلائز کرنا چاہ رہے ہیں دیٹ از کریکٹر پوائنٹر اور اس کے بعد کلاس کی ڈیفینیشن آئی تھی سی پلس پلس اسے کمپلیٹ اسپیشلائزیشن بھی کہتا ہے کمپلیٹ اسپیشلائزیشن سے مراد ہے ایسی اسپیشلائزیشن جس میں ٹیمپلیٹ ٹائپ کا پیرامیٹر جو ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے سو کیونکہ ہم نے اسپیشلائزیشن کر دی ہے کریکٹر پوائنٹر کے لیے اور ٹیمپلیٹ کا جو کی ورڈ تھا اس کے بعد اینگل بریکٹس میں کچھ نہیں لکھا اس لیے اس کلاس کی ڈپینڈنس جو ہے ٹائپ آرگومنٹ کے اوپر نہیں رہی ہے اس لیے ہم اسے کمپلیٹ اسپیشلائزیشن کہہ رہے ہیں سی پلس پلس میں ایک اور کانسپٹ بھی ہے پارشل اسپیشلائزیشن کا ہمارے پاس ایک کلاس ہے ویکٹر ٹی جس کو ہم تھیوریٹیکلی انسٹینشیٹ کروا سکتے ہیں کسی بھی ٹائپ کے لیے ہماری نیڈ ہو سکتا ہے یہ ہو کہ چند ٹائپس کے لیے تو یہ ویکٹر ٹی ٹیمپلیٹ ٹھیک کام کر رہا ہے لیکن چند set of another types ایسی ہیں جن کے لیے اس کا بہیویئر ڈفرنٹ ہونا چاہیے سو دوسرے سیٹ کے لیے ایک ٹائپ کے لیے نہیں we have a set of other types جس کے لیے اس ٹیمپلیٹ کا بہیویئر ڈفرنٹ ہے کلاس ٹیمپلیٹ کا بہیویئر ڈفرنٹ ہے اب ہم چاہتے ہیں کہ اس سیکنڈ سیٹ آف ٹائپس کے لیے ہم دوبارہ سے کلاس ٹیمپلیٹ لکھیں سو جو یہ جو دوسرا اب ہم کلاس ٹیمپلیٹ لکھیں گے that is called partial specialization اس میں ہم ٹائپ ٹی تو یوز کر رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ کچھ ایڈیشنل انفارمیشن ٹائپ کی دے رہے ہیں دیٹ از یہ مور اسپیسیفک ٹائپ ہو گئی ہے then the generic type T it is still a type T but it is more specific may be it is T asterisk کہ this is a template that will work for all types of pointers so یہاں پہ اب ہم جو ٹائپ دے رہے ہیں وہ مور اسپیسیفک ہو گئی ہے کمپلیٹلی اسپیسیفائڈ نہیں ہے it is not character pointer it is T asterisk so اگر ہم مور اسپیسیفک ٹائپ کرتے ہیں تو سی پلس پلس کا اسٹینڈرڈ اسے کہتا ہے پارشل اسپیشلائزیشن پارشل اسپیشلائزیشن میں نمبر آف ٹیمپلیٹ پیرامیٹر جو ہیں وہ سیم رہتے ہیں وہ کم نہیں ہوتے سو so, اگر ہم نے پہلے ایک جنرل ٹیمپلیٹ لکھا ہوا ہے کلاس ٹیمپلیٹ یا فنکشن ٹیمپلیٹ لکھا ہوا ہے اور اب ہم اس کی پارشل اسپیشلائزیشن کرنا چاہ رہے ہیں تو ٹیمپلیٹ پیرامیٹرس جو ہیں نمبر آف ٹیمپلیٹ پیرامیٹرس تو سیم رہیں گے لیکن ٹائپس جو ہیں وہ مور اسپیسیفک ہو جائیں گی کمپلیٹلی اسپیسیفائڈ ٹائپ نہیں ہوں گی مور اسپیسیفائڈ ٹائپ ہو جائے یہ اسکرین پہ دیکھیے جی میں سنگل ٹیمپلیٹ ٹائپ کے لیے پارشل اسپیشلائزیشن کرنا چاہ رہا ہوں ہم نے ویکٹر کی کلاس دیکھی ہے ویکٹر کی ٹیمپلیٹ کلاس اور اسکرین کے اوپر آپ جو پہلی ڈیکلریشن دیکھ رہے ہیں وہ اس ویکٹر ٹیمپلیٹ کلاس کی ہے اس کی باڈی ہم نے نہیں دکھائی کیونکہ آپ پہلے دیکھ چکے ہوئے ہیں so this class theoretically works for any type T لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ پوائنٹر ٹائپس کے لیے ویکٹر کا بہیویئر ڈفرنٹ کر دیں اب چاہے وہ انٹ پوائنٹر ہو چاہے کریکٹر پوائنٹر ہو چاہے ڈبل پوائنٹر ہو لانگ پوائنٹر ہو ان کے لیے ہم this is a set of types اس سیٹ کے لیے ہم بہیویئر ڈفرنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو جو سینٹیکس ہم یوز کریں گے اسے ہم پارشل اسپیشلائزیشن کہہ رہے ہیں اور جو اسکرین کے باٹم میں آپ کو ڈکلیریشن نظر آ رہی ہے یہ partial specialize we use the template keyword and with in the angle bracket we still use template type class T اور ٹائپ نیم ٹی اس کے بعد کلاس کا کی ورڈ جو کلاس ہم ڈکلیئر یا ڈیفائن کرنے چاہ رہے ہیں vector the name of the class اور اس کے بعد with in angle bracket T asterisk یہ ویکٹر نام کے بعد جو اینگل بریکٹس میں ہم ٹائپ دے رہے ہیں یہ چیز کمپائلر کو بتا رہی ہے اور ہمیں بھی بتا رہی ہے کہ ویکٹر کی کلاس ٹیمپلیٹ کلاس کو ہم پارشلی اسپیشلائز کر رہے ہیں ٹی اسٹیرکس کے لیے ہمارے پاس پہلے سے کلاس ایک ٹیمپلیٹ کی کلاس موجود ہے which works for any type T جو کہ آپ اسکرین کے اوپر اس سے پہلے ڈکلریشن دیکھ رہے ہیں لیکن یہ نئی کلاس جو ہے یہ ٹائپ کے متعلق مزید انفارمیشن دے رہی ہے it is not only T it is T asterisk pointer of any type یہ کلاس اس سیٹ کے لیے لکھی گئی سو so, یہ کلاس ایک ڈفرنٹ ٹائپ آف بہیویئر دے رہی ہے جو کہ مور اسپیسیفک ہے پوائنٹرز ٹو ٹائپس کے لیے دین جو ہم نے بہیویئر دیا تھا ویکٹر کا جنیرک ٹائپ ٹی کے لیے آپ شاید کہہ لیں کہ جی آپ لفاظی کر رہے ہیں یہ بیسیکلی اوور لوڈنگ ہے ایک سینس میں یہ اوور لوڈنگ ہی ہے لیکن سی پلس پلس کا اسٹینڈرڈ اور بکس جو ہیں اوور لوڈنگ کا ورڈ یوز کرتے ہیں فنکشنس کے لیے وہ کلاسز کے لیے اوور لوڈنگ یوز نہیں کرتے اور ابھی تک ہم نے سی پلس پلس میں کہیں بھی کلاس کے لیے اوور لوڈ کا ورڈ یا فریز یوز نہیں کی ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ this is a partially specialized template class difference جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ جو کلاس کا نام ہے آئیڈینٹیفائر جو ہے ویکٹر اس کے ساتھ ود ان اینکل بریکٹس ہم وہ ٹائپ دیں گے جس کے لیے اس کو پارشلی اسپیشلائز کیا جا رہا ہے اٹ از ٹی اسٹیرکس ایک اور طریقہ اس کو دیکھنے کا ٹیمپلیٹ پیرامیٹر جو ہے وہ ٹی ہے لیکن جس کے لیے اس کو اسپیشلائز کیا جا رہا ہے وہ ٹی اسٹیرکس ہے شاید اس طرح دیکھنے سے آپ کو پتا چل جائے کہ یہ پارشل اسپیشلائزیشن نارمل ٹیمپلیٹ میں کلاس کے نام کے ساتھ کچھ نہیں لکھا جا رہا پارشل اسپیشلائزیشن میں کلاس کے نام کے ساتھ اینگل بریکٹس میں وہ ٹائپ بتائی جا رہی ہے جس کے لیے اس ٹیمپلیٹ کو پارشلی اسپیشلائز کیا جا رہا ہے پارشل اس لیے کہ T can still take any type int float character long short لیکن ایڈیشنلی یہ اسٹیرکس لے رہی ہے so it is a more specific type that's why partial specialization ضروری نہیں ہے کہ ایک کلاس ٹیمپلیٹ پیرامیٹر کے لیے ہی ہم پارشل اسپیشلائزیشن کریں اب آپ اسکرین پہ جو ایگزامپل دیکھ رہے ہیں یہ ایک کلاس ٹیمپلیٹ ہے اس کا نام اے ہے اور it takes three parameters type parameters class T class U class V اب ہم اس کلاس کی ٹیمپلیٹ کلاس کی اے کی آپ کو different forms of partial specialization دکھا رہے ہیں سیکنڈ ایگزامپل اس پہ دیکھیے template class T class V اس کے ٹیمپلیٹ پیرامیٹر ہم نے دو کر دیے ٹیمپلیٹ پیرامیٹر دو کیے ہیں جو کہ ٹیمپلیٹ کے ہیڈر میں آ رہے ہیں لیکن جب ہم اس کلاس اے کو پارشلی اسپیشلائز کرنے جا رہے ہیں تو اس میں ہم تینوں کے تینوں پیرامیٹر یوز کریں گے so template class T class V class name of the class A with in the brackets جن کے لیے اسے اسپیشلائز کیا جا رہا ہے سیکنڈ ٹائپ پیرامیٹر جو ہے it is a more specialize type now A angle bracket T comma T asterisk comma V یہ جو سیکنڈ آپ کو پیرامیٹر یہاں پہ نظر آ رہا ہے T asterisk with in angle brackets of A یہ پارشلی اسپیشلائز کر رہا ہے ٹیمپلیٹ کلاس اے کو سو دس از این ایگزامپل جہاں پہ ہم نے سو کال ٹیمپلیٹ کے ہیڈر میں جو دو جو پیرامیٹر تھے انہیں ایک کم کر دیا لیکن جب کلاس اے کو پارشلی اسپیشلائز کرنے گئے تو تینوں کے تینوں پیرامیٹر دیے ٹی جو کہ نارمل ٹائپ ہے اس کے بعد پارشلی اسپیسیفائڈ ٹائپ یا more specified type T asterisk comma V T asterisk جو ہے یہ کہیں اوپر ٹیمپلیٹ میں نہیں آیا ہوا ٹی کے بعد اسٹیرکس لگا کے ہم نے اسے مور اسپیسیفائڈ کر دیا نیکسٹ ایگزامپل جو آپ تیسری ایگزامپل اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں سیکنڈ لاسٹ اس میں ہم نے کلاس کی جو تیسرا ٹائپ پیرامیٹر جو تھا تیسرا پیرامیٹر کلاس وی اس کو ہم نے اسپیشلائز کر دیا ہے نان ٹائپ پیرامیٹر سے سو دو پیرامیٹر جو ہیں وہ ٹائپ پیرامیٹرس ہیں تیسرا پیرامیٹر ہم نے نان ٹائپ پیرامیٹر کر دیا so template class T comma class U comma int I پہلی ڈیکلریشن میں دیکھیے اٹ از کلاس وی اس تیسری ڈیکلریشن میں یہ انٹ آئی ہے so class A is being partially specialized for third parameter اور ہم کہہ رہے ہیں اگر تھرڈ پیرامیٹر جو ہے نان ٹائپ پیرامیٹر ہو تو تب یہ والی ڈیفینیشن یوز ہوگی اور اس کے بعد آپ اس میں جو دیکھیے کلاس جو ہے وہ class A with in angle brackets T U comma I کر رہے ہیں سو so, یہ کلاس جو ہے تیسری کلاس جو ہے یہ اسپیشلائزڈ ہو گئی ہے پارشلی اسپیشلائزڈ ہو گئی ہے پہلے دو آرگومینٹس کوئی بھی ٹائپ ہو سکتے ہیں لیکن تیسرا آرگومینٹ ضرور نان ٹائپ ہونی چاہیے اس کا مطلب ہے یہاں پہ کوئی کانسٹنٹ ایکسپریشن آنا چاہیے اور آخری ایگزامپل اسکرین کے اوپر پارشل اسپیشلائزیشن کی یہ ہے کہ پہلا parameter is a specific type int دوسرا پیرامیٹر ٹی پوائنٹر ہے ٹی اسٹیرکس ہے اور تیسرا parameter is a constant expression five so this is also an example of partial specialization partial اس لیے بھی آخری ایگزامپل میں ہے کہ یہاں پہ ابھی بھی اسٹل ایک ٹی موجود ہے دو جو پہلی اور تیسری ٹیمپلیٹ پیرامیٹرز ہیں وہ اسپیسیفک ہو چکے ہوئے ہیں پہلا انٹ ہے which is a specific type تیسرا فائیو ہے which is again a specific number لیکن جو دوسرا ہے it it is is asterisk a type type parameter چاہیے ہمیں اس لیے یہ اگزامپل بھی آخری اگزامپل بھی پارشل اسپیشلائزیشن کی ہے کمپلیٹ اسپیشلائزیشن اس وقت ہوگی جب سارے کے سارے پیرامیٹر جو ہیں وہ فلی اسپیسیفائڈ ہوں سو so, یہ ساری ایگزامپل ہم نے دیکھیں ڈفرنٹ طرح کی جہاں جنہیں ہم پارشل اسپیشلائزیشن کہہ رہے ہیں جہاں پہ مین ٹیمپلیٹس جو تھا ہمارا کلاس ٹیمپلیٹ جو تھا اس سے آگے جو ہم نے کلاس ٹیمپلیٹس لکھے اس میں کوئی نہ کوئی ٹائپ مور اسپیسیفک ہو گئی مور اسپیسیفائڈ ہو گئی لیکن فلی اسپیسیفائڈ ساری کی ساری نہیں ہوئی سو so, ان تمام کیسز میں ہم انہیں پارشل اسپیشلائزیشن ہی کہیں گے اور جو مین چیز پارشل اسپیشلائزیشن کو سینٹیکس وائز جنرل ٹیمپلیٹ سے ڈفرنٹ کرتی ہیں وہ کلاس کے نام کے بعد with in angle brackets type کو ڈسکرائب کرنا ہے with in angle brackets T comma T asterisk comma V یہ سینٹیکٹیکلی بتا رہی ہیں کہ this is a partial specialization of some general template declared and defined previously and now for the sake of completion complete specialization same class T کا ویکٹر اسے کمپلیٹلی اسپیسیفائی کیا جا رہا ہے کمپلیٹلی اسپیشلائز کیا جا رہا ہے کریکٹر پوائنٹر ٹائپ کے لیے اور پارشل اسپیشلائزیشن اور کمپلیٹ اسپیشلائزیشن میں اگر سینٹیکٹیکلی کوئی فرق ہے تو وہ دیکھیے template with in angle brackets کچھ نہیں دیا جا رہا جو دوسری ڈیکلریشن آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں اگر ٹیمپلیٹ اور ود ان اینگل بریکٹ کچھ نہ دیا جائے تو دس ٹیلز دس از اے کمپلیٹ یہ دوسری اگزامپل کہ جہاں پہ کلاس جو ہے وہ ملٹیپل ٹیمپلیٹ پیرامیٹرس لے رہی ہے template class T comma class U comma class V اور اس کے بعد کلاس اے یہ پہلی ڈکلیریشن ہے ٹیمپلیٹ کی completely specialize class template class template angle brackets میں کچھ نہیں ہے کلاس اے اور ود ان اینگل بریکٹس جن اسپیسیفک ٹائپس کے لیے اس کلاس ٹیمپلیٹ کو اسپیشلائز کیا جا رہا ہے ود ان اینگل بریکٹس وہ ٹائپ دی گئی ہوئی ہیں انٹ پہلی ٹائپ کریکٹر پوائنٹر دوسری ٹائپ اور تیسری double that is a non type اس کے لیے کمپلیٹلی اسپیشلائز کیا جا رہا ہے اب آپ دیکھیں کہیں پہ بھی کوئی جنیرک ٹائپ نہیں ہے یہاں پہ جو کہ کمپائلر کو پتا چلنا کروانا پڑے ڈیکلریشن سے کہ جی یہاں پہ یہ پرٹیکولر ٹائپ آئے گی دیر از نو ٹی اور یو اور V these are all types int character is complete specialization اسی طرح فنکشن ٹیمپلیٹس میں بھی پارشل اسپیشلائزیشن ہو سکتی ہیں ہم نے فنکشن ٹیمپلیٹ دیکھے تھے اور فنکشن ٹیمپلیٹ کے بعد ہم نے اس کی یوزر اسپیشلائزیشن دیکھی تھی جو کہ کمپلیٹ اسپیشلائزیشن اب یہ دیکھیے اب ڈفرنٹ فنکشن ہیں اور ان کی پارشل اسپیشلائزیشن اور یہ انہی لائنس کے اوپر ہم نے کی ہے جن لائن کے اوپر ہم نے کلاس اے کی پارشل اسپیشلائزیشن کی پہلی اگزامپل میں فنکشن جو ہے وہ تین ٹائپ پیرامیٹر لے رہا ہے ٹی یو وی دوسری میں وہ پیرامیٹر لے رہا ہے ٹی اور ٹی اسٹیرکس اور تیسرا پیرامیٹر وی لے رہا ہے تو ٹی اسٹیرکس کی وجہ سے یہ پارشل اسپیشلائزیشن ہوگی تیسری اگزامپل میں وہ ٹی یو اور آئی لے رہا ہے تیسرا پیرامیٹر جو ہے وہ نان ٹائپ پیرامیٹر اب ہو چکا ہوا ہے اور آخر میں یہ جو فنکشن جو ہے وہ انٹ ٹی اور سیون لے رہا ہے سو so, ہر اگزامپل میں کوئی نہ کوئی جنیرک ٹائپ ضرور موجود ہے یا اس کی مور اسپیسیفک فارم ضرور موجود ہے اسی لیے یہ سارے پارشل اسپیشلائزیشن ہیں انہیں آپ اوور لوڈنگ بھی کہہ سکتے ہیں یہ بات نہیں ہے کہ یہ اوور لوڈیڈ فنکشن نہیں ہے یہ اوور لوڈیڈ فنکشن ضرور ہیں لیکن جو ٹیمپلیٹ فنکشن ٹی جو جس کی اگزامپل آپ پہلے دیکھ رہے ہیں باقی سب اس کی ہم انہیں پارشل اسپیشلائزیشن بھی کہہ رہے ہیں ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں جلدی سے جی یہ پارشل اسپیشلائز فنکشن کی یہ ٹیمپلیٹ فنکشن ہے جو ہم نے پہلے بھی دیکھا تھا از اکول کا دو پیرامیٹر لے رہا ہے ایکس اور وائی اور ان کی اکوالٹی چیک کر کے ریٹرن کر دیتا ہے اگر وہ اکول ہیں تو ٹرو ریٹرن ہو جائے گا ورنہ فالس ریٹرن ہو جائے گا so this is over template function it is generic and supposedly works for all types لیکن ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ یہ کریکٹر پوائنٹر کے لیے ٹھیک کام نہیں کرتا یہ دیکھیے اور ہم نے اس کی اسپیشلائزیشن لکھ لی تھی complete specialization template with in angle bracket کچھ نہیں ہے بول از اکول نام کے بعد اینگل بریکٹس میں ٹائپ جس کے لیے اسے کمپلیٹلی اسپیشلائز کیا جا رہا ہے کریکٹر اسٹیرکس اور اس کے بعد یہ اس کے پیرامیٹر دو پیرامیٹر لے رہا ہے ایکس اور وائی کاسٹ کریکٹر پوائنٹر کے اور باڈی اس کی return string compare x comma y equal to zero so اب یہ فنکشن از اکول کا ٹھیک کام کر رہا ہے جہاں پہ پیرامیٹر جو ہیں وہ کریکٹر پوائنٹرس ہیں جنیرک فنکشن ان کے لیے ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا تو یہ ہم نے کمپلیٹ اسپیشلائزیشن لکھا what about int pointer float pointer double pointer complex pointer ان کے لیے کیا کام کرے گا کیا جنیرک از اکول کا فنکشن ٹھیک کام کرے گا فنکشن ٹیمپلیٹ جو ہے کیا پوائنٹرس کے لیے ٹھیک کام کرے گا وہ ٹھیک کام نہیں کر رہا اس کے لیے ہم پارشل اسپیشلائزیشن لکھ لیتے ہیں اسی فنکشن از اکول کی آپ کے سامنے ہے اسکرین کے اوپر template with in angle bracket type name T return type of the function bool name of the function is equal اور نیم آف دی فنکشن کے بعد اینگل بریکٹس میں وہ ٹائپ جس کے لیے اسے پارشلی اسپیشلائز کیا جا رہا ہے T asterisks so D asterisks is giving me more information about the type T it is a point of that type اور اس کے بعد پیرامیٹر یہ دو لے رہا ہے ٹی اسٹیرکس کے اور ریٹرن کر رہا ہے جن آبجیکٹس کو یہ پوائنٹر پوائنٹ کر رہے ہیں ان کو آپس میں کمپیئر کرنا ہے کہ وہ برابر ہیں کہ نہیں so this is a different behaviour than the behaviour that we coded for general template is T کے لیے جو ہم نے کیا تھا اس سے یہ بہیویئر ڈفرنٹ ہے اگر ہم وہی والا بہیویئر لیتے تو وہ دو پوائنٹرس کو کمپیئر کر رہا ہوتا ہم پوائنٹرس کو کمپیئر نہیں کروانا چاہ رہے ہیں پوائنٹر جن کو پوائنٹ کر رہے ہیں انہیں کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں so this is partial specialization though it is an overloaded function but this is partially functionalize آخر میں یہ چھوٹا سا مین پروگرام جو آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر یہ فنکشن کال ہے تو ایکچولی کون سا فنکشن یوز کیا جا رہا ہے کون سا ٹیمپلیٹ فنکشن یوز کیا جا رہا ہے سو so, پہلی ڈیکلریشن ہے ہمارے پاس لائن میں ہم دو کو ڈکلیئر کر رہے ہیں اور انہیں انیشلائز کر رہے ہیں is equal to five and J equal to seven اسی طرح دو کریکٹر پوائنٹرس کو ہم ڈکلیئر کر رہے ہیں اے کو اور اسے انیشلائز کر رہے ہیں اسٹرنگ اے بی سی سے اور بی کریکٹر پوائنٹر جو ہے اس کو انیشلائز کر رہے ہیں capital A B C C string سے اور اس کے بعد شیپ کے دو ہیں آپ کو پتا ہے ہم نے شیپ کی کلاسز پہلے ڈکلیئر کی تھی لائن اور سرکل کی کلاس بھی کی تھی اور ان کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں shape asterisks S one is equal to new line so S one is a pointer of type shape اور وہ پوائنٹ کر رہا ہے لائن کے آبجیکٹ کو اور اگلی اسٹیٹمنٹ جو ہے shape asterisks S two is equal to new circle S two is a pointer to shape and it is pointing to circle اور یہ اس لیے پاسبل ہے کہ is a kind of relationship ہے دونوں میں اس کے بعد فنکشن کال کیا جا رہا ہے از اکول آئی کوما جے آئی کی ٹائپ انٹ ہے جے کی ٹائپ اینٹ ہے سو کمپائلر جو ہے وہ از اکول جو جنیرک ٹیمپلیٹ تھا اس کو یوز کرتے ہوئے کوڈ انسٹینشیٹ کر دے گا انٹ کے لیے اس کے بعد جو اگلی لائن ہے از اکول اے کوما بی اے اور بی کی ٹائپ کریکٹر پوائنٹر ہے سو so, کمپائلر جو کمپلیٹ اسپیشلائزیشن ہم نے دیکھی تھی جو ہم نے کانسٹینٹ کریکٹر پوائنٹر کے لیے جس از اکول ٹو کے فنکشن کو اسپیشلائز کیا تھا کمپلیٹلی اسپیشلائز کیا تھا یہ اس کی ڈیفینیشن کو یوز کرے گا اور تیسری function call is equal S one comma S two S one and S two are to shape کیونکہ یہ پوائنٹر ٹو شیپ ہیں اس لیے یہ پارشلی اسپیشلائزڈ فنکشن یوز کرے گا از اکول کا جو کہ ٹی ایسٹیرکس کے لیے اسپیشلائز کیا گیا ہے یہ جنیرک ٹیمپریٹ پہ نہیں جائے گا یہ اس پہ جائے گا کمپائلر کو پتا کیسے چلتا ہے کہ کون سا از اکول کا فنکشن یوز کرنا ہے how does the compiler resolve these calls یہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے آج کا لیکچر کا اختتام ہو رہا ہے آئیے کچھ ریکیپ کر لیں آج سب سے پہلے ہم نے ایک ایگزامپل دیکھی کہ ordinary class non template class میں اگر ضرورت پڑے تو ہم فنکشن ٹیمپلیٹ کو یوز کر سکتے ہیں that is member function of an ordinary class can be a template member function اس کے بعد ہم گئے کہ ٹیمپلیٹس کے جو پیرامیٹرز ہیں وہ نان ٹائپ پیرامیٹرز بھی ہو سکتے ہیں اور اگر نان ٹائپ پیرامیٹرز ہیں تو وہ ضرور بر ضرور کانسٹنٹ ایکسپریشن ہونے چاہیے اور اس کی پھر ہم نے اگزامپل بھی دیکھی کہ ہم اس فیچر کو یوز کرتے ہوئے اپنی کلاس میں ڈائنامک میموری ایلوکیشن کی جگہ اسٹیٹک میموری ایلوکیشن کر سکتے اور لاسٹلی ہم پارشل اسپیشلائزیشن پہ گئے اگر ایک ٹیمپلیٹ دیا ہوا ہے اور کسی ایک اسپیسیفک ٹائپ کے لیے بہیویئر ٹھیک نہیں ہے اس ٹیمپلیٹ کا تو ہم اس کے لیے کمپلیٹ اسپیشلائزیشن کرتے ہیں جیسا کہ ہم نے آخری اگزامپل دیکھی بھی تھی از ایکول کا فنکشن ٹیمپلیٹ ٹھیک کام نہیں کر رہا تھا کریکٹر پوائنٹر کے لیے تو ہم نے کمپلیٹ اسپیشلائزیشن کر لی از اکول کی کانسٹنٹ کریکٹر پوائنٹر کے لیے لیکن اگر کوئی ٹیمپلیٹ ایک گروپ آف ٹائپس کے لیے ٹھیک کام نہیں کر رہا اور گروپس آف ٹائپ کے لیے بہیویئر ایک ہی ہے تو ہم اس گروپ آف ٹائپ کے لیے علیحدہ سے ٹیمپلیٹ لکھ سکتے ہیں and we call it a partial template اس لیے کہ اس گروپ آف ٹائپس کے لیے ہمارے پاس زیادہ انفارمیشن موجود ہے سو از اکول کا ہم نے فنکشن لکھا تھا کلاس ٹائپ ٹی کے لیے ہم نے اس کو پارشلی اسپیشلائز کیا ٹائپ ٹی اسٹیرکس کے لیے so this is called partial specialization اور مین اس کا ڈفرنس یہ ہے کہ نام جو ہے ٹیمپلیٹ کا چاہے وہ فنکشن ٹیمپلیٹ ہو یا کلاس ٹیمپلیٹ ہو نام کے فوراً بعد اینگل بریکٹس میں مور اسپیسیفائڈ ٹائپ دی جائے گی T asterisks is more specified type یا اگر ہم نے از اکول ٹی کے لیے لکھا ہے اور ہم از اکول ویکٹر ٹی کے لیے لکھنا چاہ رہے ہیں تو یہ مور اسپیسیفائڈ ٹائپ ہوگی اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا آپ سے اللہ حافظ